سرور کہوں کے مال کو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مال کو مولا کہوں تجھے سرور کو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ نیل کا گل زیبا کہوں تجھے سیو کہوں کے مال کو مولا کہوں تجھے اللہ رے میں منور کتاب اللہ رے جسم منور کتاب شے اے جانے جا جانے ایماں اے جانے جا جانے ایمان اے جانے جا جانے ایمان اللہ کی سرتا بقدم شان گئے انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو یہ ہے میری جان ہے یہ اے جانے جا جانے ایمان اے جانے جا جانے ای اے جانے جا جانے ایوا ساڈا عشق بھی تو جان بھی تو ساڈا عشق بھی تو جان بھی تو ساڈا مالک تو مختار بھی تو میں کل دی خبر مکا دیوا ساڈا تین بھی تو بھی تو اے جانے جا جانے ای اے جانے جا جانے ای وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان جہان کی جان ہے تو جہان ہے اے جانے جا جانے ایمان اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے سرور کہوں کے مال کو مولا جئت س نواز سو والا کہو تجھے بے کس نواز والا کہو تجھے جو سوارے گئے سو حور پڑھ کر شکن ناز وارے گئے سو ہم سو روپے پیار تب سے محشم میں سایہ ہو تیرے پیارے کے پیار بے کس نواز گے سو والا کہو تجھے

شہزی جا لے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر دریا کا جوش نانا میرا نانا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ نے خبر اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا آ خبر مانا کے سخت مجرم ناکارا گوشا گا پر تیرا ہی تو ہوں بندہ درگاہ نے خبر مجرم جزا پہو تجھے یعنی شفیع روزے جزاتا کہوں تجھے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بتوں پر بھی برسات برسانے والے تو زندہ ہے بلّہ تو زندہ ہے بلّہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ابائی شفاعت کی ساتھ ابائی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے میں مجرم آقا مجھے کہوں تجھے یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے مصطفیٰ خیر الورا ہو سرورے دو تو ہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو کس کے پھر ہو کر رہے ہم گر تم ہی ہم کو نہ چاہو بد کرے ہر دم برائی تم کہو ان کا بلا ہو بد ہنسے تم ان کی خاطر رات پر رو کراؤ ہم وہی قابل سزا کے تم وہی رحم خدا ہو ہم وہی ننگے جفا گئے تم وہی کان ہو کیوں روزہ مشکل سے ڈری جب نبی مشکل کشا ہو حیران ہوں میرے شاہ میں حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں گجا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری جھلک یہ زمین و فلک سما کو سمک اس میں سکہ نشان تمہارے لیے جھولا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں دلہن سزائے میں ہن پہ ایسے یہ امن و اما تمہارے لیے سنا کا نشان کہ میرے وشا بشا بسایا بشا بابا کی پشا یہ نام تمہارے لیے اشارے سے چھپے تمہارے لیے حیران ہوں میرے شاہ میں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں والا ہمارا نبی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 ہمارا نبی جن کی دو بوتے ہو و سبھی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ملک کونین کونے میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا کا ہمارا نبی کون دیتا دینے کو شاہ میں ہے رام میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے ہے رو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سیور کہوں کہ مالکوں